یونس نے خبر دی انہیں ابن شہاب نے انہیں ابو سلمہ نے اور انہیں ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے جب کوئی نبی بھیجا یا کسی کو خلیفہ بنایا تو اس کے ساتھ دو رفیق تھے ایک تو انہیں نیکی کے لیے کہتا اور اس پر ابھارتا اور دوسرا انہیں برائی کے لیے کہتا اور اس پر ابھارتا پس معصوم وہ ہے جسے اللہ بچائے رکھے اور سلیمان بن بلال نے اس حدیث کو یحییٰ بن سعید انصاری سے روایت کیا کہا مجھ کو ابن شہاب نے خبر دی اس کو اسماعیل نے وصل کیا اور ابن ابی عتیق اور موسیٰ بن نقبہ سے بھی ان دونوں نے ابن شہاب سے یہی حدیث اس کو بحقی نے وصول کیا اور شعیب بن ابی حمزہ نے ظاہری سے یوں روایت کی مجھ سے ابو سلمہ نے بیان کیا انہوں نے ابو سعید قدری رضی اللہ عنہ سے ان کا قول یعنی حدیث کو موقوفاً نقل کیا اور امام اوزائی اور معاویہ بن سلام نے کہا مجھ سے زہری نے بیان کیا کہا مجھ سے ابو سلمہ بن عبد الرحمن نے انہوں نے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے انہوں نے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اور عبداللہ بن عبد الرحمن بن ابی حسین اور سعید بن زیاد نے اس کو ابو سلمہ سے روایت کیا انہوں نے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے موقوفاً یعنی ابو سعید کا قول اور عبداللہ بن ابی جعفر نے کہا مجھ سے صفان بن سلیم نے بیان کیا انہوں نے ابو سلمہ سے انہوں نے ابو ایوب سے کہا میں نے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا صحیح بخاری حدیث نمبر سات ہزار ایک سو اٹھانوے